حسن بن ربی اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے شیبانی سے حدیث سنائی انہوں نے شعبی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے دفن کیے جانے کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیریں کہیں شیبانی نے کہا میں نے شعبی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک قابل اعتماد ہستی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے یہ حسن کے حدیث کے الفاظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیلی نئی قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں میں نے عامر بن شراحیل شعبی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک قابل اعتماد ہستی جو اس جنازے میں شریک تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ